السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three four zero آج کل ہمارے ماحول میں اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ذرا ماں باپ جو ہے وہ منہ آگے پیچھے کرتے ہیں تھوڑا منہ بگاڑتے ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا کہ مشینی دنیا ہے پتہ چل گیا کہ لڑکی ہے تو حمل گرا دیتے ہیں یہ بہت بری عادت ہے اور اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے اور مشرقین مکہ بھی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے یہ مشرقین کی عادت تھی جو آج ہمارے گھروں کے اندر چل رہی ہے حدیث شریف میں ہے بہت برکت والی ہے وہ عورت دھیان سے سننا یہ حدیث بہت برکت والی ہے وہ عورت جس کے پیٹ سے اس کی اولادوں میں سے پہلے لڑکی پیدا ہو بہت برکت والی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کا پیدا ہونا یہ بھی برکت کا اور وہ عورت بھی بہت برکت والی ہے کہ جس جس کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو پھر لڑکے لڑکیاں پھر لڑکے لڑکیاں اپنے گھروں میں دیکھ لو کہ آپ کی بیوی یا آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی پہلے لڑکی جنتی ہے تو وہ بابرکت والی ہے یہ حدیث فاصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے قرطبی میں بھی یہ حدیث ہے معرف القرآن کے اندر بھی یہ حدیث ہے ویدا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو قزیم کے ماتحد یہ حدیث معرف القرآن میں لکھی ہوئی ہے اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ حدیث ہے اس لیے لڑکیوں کا پیدا ہونے کو برا نہ سمجھو اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر لڑکیوں کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں پیدائش میں لڑکوں کا بعد میں کرتے ہیں یہ بولی میں یشا او اینا تھا وہ یہ بولی میں یشا اس ذکور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے تو یہاں بیٹیوں کا تذکرہ قرآن کے اندر پہلے آیا ہے اس لیے یہ خصلت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اب تو جہالت کا یہ عالم ہے کہ لڑکی حمل سے ہے بیوی حمل سے ہے تو شور کہتا ہے کہ دیکھ یہ اب بدساس کہتی ہے کہ دیکھ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے جو ہے تیرے ماں باپ کے گھر بھیج دیں گے وہ بیچاری لڑکی آ کے روتی ہے کہ مولوی صاحب میں کیا کروں اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے یعنی جہالت کی حد ہو گئی اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے کیا لڑکیوں کا برا سمجھنا علماء نے لکھا ہے اللہ دیتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اللہ دیتا ہے اگر آپ کو اشکال ہے تو آپ اللہ پر اشکال کر رہے ہیں کہ اللہ پاک لڑکی کیوں دی مجھ کو آپ نے یہ اللہ پر ایک قسم کا اعتراض ہے جو پسند نہیں ہے اس لیے اس سے توبہ اور استغفار کریں جو بھی رزق اللہ نے مقدر میں رکھا ہے لڑکی کی شکل میں ہو لڑکے کی شکل میں ہو اللہ کی طرف سے اسے قبول کر لینا چاہیے اور خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے اور یہ حدیث ذہن میں رکھو بہت مبارک ہے وہ عورت جس کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو یہ بہت مبارک کہا گیا اسے حدیث میں ابن اسقا کی روایت ہے اللہ تعالی ہم سب کو لڑکیاں بھی دے لڑکے بھی دے جسے لڑکیوں کی ضرورت ہے اللہ لڑکی تو ضرور دے سب کو یعنی لڑکی جو برکت والی ہے اور اللہ تعالیٰ جو اور کبھی بھی برا نہ سمجھنا بس اللہ کی دین ہے جسے چاہے لڑکیاں دے جسے چاہے لڑکی دے جسے چاہے مال کم دے جسے چاہے مال زیادہ دے جہاں بس جہاں بھی اللہ ہمیں رکھے بابرکت رکھے اب میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے اللہ اجعلنی مبارکن اے نما کن تو تو مجھے جہاں رکھے بابرکت رکھ اور اگر جمع کا سگا ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیے میرے ساتھ اللہ جعلنا مبارکین اے نما اے اللہ ہم سب کو تو جہاں بھی رکھے بابرکت رکھ آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ